حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کا جنازہ پڑا پھر اس کے قبر پر آئے اور اس کے سر کی طرف سے اس پر مٹی کی تین لپے ڈالی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1565